صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق العظيم العظین شاہ نے نے آیت میں اس صورت میں اپنی تعریف کے بعد بندوں سے ایک اعتراف لیا ایک اقرار کروایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہیں جو رحمان ہیں رحیم ہیں بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا جزا کے دن کا مالک ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہیں وہ احد ایا کا ابود و ایا کا نسعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں آگے اب رب کریم ہمارے پاس ایک دعا کروا رہے ہیں اور وہ دعا ہیں اہدن سرات المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کروائی جا رہی ہے یہ دعا صحابہ کے پاس بھی کروائی جا رہی ہے یہ دعا اولیاء کے پاس بھی کروائی جا رہی ہے یہ دعا عطقیہ صلاح قطب ابدال غوث اور جتنے بڑے ہیں ان تمام کے پاس یہ دعا کروائی جا رہی ہے اہ دنس المستقیم اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اور کوئی دعا نہیں کروائی اپنی بندیوں سے اور کوئی دعا نہیں کروائی بلکہ اپنی تعریف کے بعد اگر دعا کروائی تو وہ دعا ہدایت کی نہ دولت کی نہ مکان کی نہ جائیداد کی نہ اور کسی چیز کی اگر دعا کروائی ہمارے پاس تو ہدایت کی دعا کروائی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے انسان کو ہدایت کا مل جانا انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کا ہو جانا انسان کو اللہ تعالی کی مرضیات پہ چلنا آسان ہو جانا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں دعا فرماتے تھے اللہ مہدینی وسدنی اللہ مہدینی وسدنی اے اللہ تو مجھے ہدایت کا فرما اور مجھے اے اللہ تو ہدایت پر ثبوت قدمی نصیب فرما ثابت قدمی نصیب فرما مجھے ہدایت پر جما دے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا آپ بہت اعلی مقام پر ہے ہدایت آپ بہت اونچے مقام پر ہے ہدایت کی لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب اللہ سے یہ دعا فرمانے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے حق تعالی شانو فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر شرک نہ کرنا بت پرستی نہ کرنا میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا اور اگر بالفرض و تقدیر انبیاء سے کبھی نہیں ہو سکتا لیکن فرمایا اگر بالفرض و تقدیر تم سے اس عمل کا صدور ہو گیا یعنی اگر تم نے شرک کر لیا بت پرستی کر لی اور میرے علاوہ کو تم نے جھک لیا اور سجدہ کر لیا تو پھر میری طرف سے میرے پیغمبر آپ اعلان سن لیجئے کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا اللہ اکبر اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ضعف الحیات وضعف الممات فل ممات وضعف الممات ثم لا فل ممات علينا نصيرا نصیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں ثم لا تجد لك علينا نصيرا فرمایا میں دنیا میں بھی تمہیں دبل سزائے دوں گا اور میں مرنے کے بعد بھی تمہیں دبل سزائے دوں گا اور تم میرے مقابلے میں پھر کسی کو معین اور مددگار نہیں پاؤ گے یعنی میرے عذاب سے چھڑانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا تو ہدایت کا مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے انسان میں اور آپ ہم دنیا میں اس لیے دور رہے ہیں کہ مکان بن جائیں جائیداد بن جائیں پراپرٹی بن جائیں ہماری اولادوں کے لیے فلاں اور فلاں بھی ہو جائیں نہ معلوم کتنی چیزوں کے تصورات لیے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی اولادوں کے لیے اپنی ضروریت کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا چھوڑ دیا اور اگر ہدایت کی دعائیں بھی کی تو بہت کم دنیا کے بننے کی دعائیں بہت ہو رہی ہے لیکن اپنی اولاد کی اور اپنی زندگی کی ہدایت پر رہنا اور ہدایت پر مرنا اور ہدایت پر جینا اور ہدایت پر زندگی کا گزرنا اور ہدایت پر جوانی کا گزرنا اور ہدایت پر بڑھاپے کا گزرنا اور ہدایت پر ہماری بچیوں کا چلنا اس کی دعائیں ہماری دعاؤں میں بہت کم ہوتی ہیں جتنی دعائیں ہماری دنیا کے بننے کی ہوتی ہے ہدایت کی دعائیں اتنی نہیں ہوتی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر آپ کسی کو بہت سمجھائیں تو کہتے ہیں اللہ میرے میرے بچے کو قرآن پڑھا دے قرآن کا پڑھنا ایک بہت بڑی دولت ہے قرآن کا پڑھنا ایک بہت بڑی دولت ہے لیکن صرف قرآن کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہو جاتا بلکہ قرآن کو پڑھ کر قرآنی زندگی پر اپنے آپ کو ڈال لینا یہ بھی ضروری ہے ایک تو ہے میں نے پل لیا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لیکن دوسری طرف الحمد للہ العالمین میں اللہ نے یہ بھی اعتراف کرا لیا اے میرے بندے سارے جہان کا میں ہی ہوں میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے سارے جہان کا مربی میں ہی ہوں رحمان اور رحیم میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے تجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر مجھے حساب دینا ہے باس بادل موت کی طرف اشارہ مالک یوم الدین میرے بھائیوں اگر انسان مر کے مر جاتا اگر انسان مر کے ختم ہو جاتا اگر انسان مر کے مٹی ہو جاتا اگر انسان دنیا میں ختم ہو جاتا اس کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا تب تو کوئی مسئلہ ہی تھا لیکن ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اپنے رب کو حساب دینا ہے لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن اللہ صاحب زندگی کا ہر عمل اللہ کے سامنے محفوظ ہیں چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے ہر بات پر تیری ہر عمل پر ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں ہم اس ریکارڈ کو کھولنے والے ہیں ہم اس دفتر کو کھولنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے مالک یوم الدین میں سما دیا جہاں میں نے الحمد رب العالمین کے الفاظ پڑھے وہاں رب کی ربوبیت کا اعتراف بھی ہوا جہاں رحمان الرحیم پڑھا وہاں اس رحمان کی تربیت کا اعتراف بھی ہوا جہاں مالکی یوم الدین پڑھا وہاں باس بادل موت کا اعتراف بھی ہوا یا کنا ابود اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں عبادت کس کو کہتے ہیں حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین میں عبادت کی دس قسمیں لکھی ہے فرمایا اللہ کو ایک ماننا عبادت ہے توحید ایک عبادت ہے توحید ایک عبادت ہے ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا اور پھر عجیب ہے کہ تمام عبادتوں میں انکتا ہوتا ہے انکتا معنی ایک عبادت شروع ہوتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے شروع ہوتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے اللہ اکبر نماز شروع ہوئی اور السلام علیکم نماز ختم ہو گئی روزہ شہری میں شروع ہوا افطاری پر ختم ہو گیا زکات دینا شروع کیا شروع ہوا زکات کو ہم نے بند کر دیا بند ہو گیا حج کو ہم نے شروع کیا شروع ہوا اور حج کو ہم نے ختم کر دیا عبادت ختم ہو گئی ان عبادتوں میں ختم ہونا ہے انقطاع ہے لیکن ایمان ایک ایسی عبادت ہے ایمان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بلوغ سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کو مکلب بنایا گیا اور یہ فرمایا گیا ایک لمحے کے لیے ایمان تیرا رخصت نہیں ہو سکتا ایمان تیرا ختم نہیں ہو سکتا ایمان کو تو سلام نہیں کر سکتا ایمان میں انکتا نہیں ہو سکتا ایمان تیرا ختم نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رات میں سوئے تو بھی ایمان کے ساتھ سوئے گا اٹھے تو بھی ایمان کے اوپر اٹھے گا فرمایا اے اللہ میں تیرے نام پر سو رہا ہوں اے اللہ میں تیرے نام پر اٹھ رہا ہوں الحمد للہ انش مشہور فرمایا استنجا خانے میں جائیں اس پر بھی تو ایمان کے ساتھ جائے گا یہ اور بات ہے کہ استنجا خانے میں تو عبادت نہیں کر پائے گا اللہ کا ذکر نہیں کر پائے گا اللہ کا ذکر نہیں کر پائے گا لیکن ایمان باطن تو استنجا کے اندر بھی رہے گا نکلے گا غفران کا الحمد للہ ادحب انزا و آفانی ایمان کے ساتھ نکلے گا اور ایک عجیب میرے بھائیو اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس وقت ذہن میں ڈالی ہم جب اندر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھائی گئی اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور جب نکل رہے غفران اک الحمد للہ ندی اذهب انل العذاب آفانی غفرانک کی کیا ضرورت تھی آپ جب ہم استنجا خانے سے نکل رہے ہیں ٹوائلٹ سے نکل رہے ہیں بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں الحمد للہ و آفانی اتنا کافی تھا اے اللہ تیری تعریف تیرا فضل تیرا کرم تیرا احسان تو ہی ذات ہے کہ جس نے میرے پیٹ کی گندگی کو دور کر دیا اور مجھے راحت پہنچائی جب استنجا خانے سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں لیکن شروع میں غفرانک کا لفظ بھی آیا اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں معافی کس بات پر چاہی جا رہی ہے کیا گناہ کر لیا اندر میں کہ معافی چاہی جا رہی ہے کیا گناہ کر لیا یہ تو استنجا کھانے کے لیے گئی استنجا اپنی ضرورت کے لیے گیا تھا اس میں غفرانت کی کیا ضرورت پڑی عام محدثین اس پر ایک جواب دیتے ہیں فرمایا غفرانک اس لیے پڑھایا گیا اس لیے پڑھایا گیا کہ اللہ تو نے تو حکم دیا تھا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا لیکن میں اتنی دیر استنجا کھانے میں اے اللہ تیرے ذکر سے غافر رہا اس پر تجھ سے معافی چاہتا ہوں جتنی دیر میں استنجا خانے میں غافر رہا اے اللہ میں اتنی دیر معافی چاہتا ہوں لیکن خاتم المحدثین خاتم المحدثین اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے علوم کا فیضان فرمایا تھا حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے درس میں بیٹھے فرمایا یہ کتابی علوم نہیں ہے وہ علوم ہے جو انورشا کے سینے پر اتر رہے ہیں یہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس روایت پر ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں سارے محدثین تو یوں فرماتے ہیں کہ غفرانت اس لیے بولنا ہے کہ اللہ ہر وقت تیرا ذکر کرنا تھا اندر میں جب گیا اتنی دیر میں ذکر سے غافر رہا اس لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں انور شاہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو زبانی ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے زبانی ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے لیکن جب اندر میں گیا گیا تو اے اللہ زبانی ذکر سے تو میں خاموش رہا تو نے مجھے منع کر دیا تھا لیکن پھر بھی میرا دل تیری یادوں میں مجبور رہا تیری یادوں میں مجبور رہا ایمانی کیفیات میں مجبور رہا ناپاک جگہ پر اے اللہ میں نے تیرے نام کی بے حرمتی کر ڈالی ہے اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تو دیکھیے کہاں پہنچی اے اللہ میں ایمانی کیفیات کے ساتھ جو اندر میں تجھے یاد کرتا رہا میرا باطن تجھے یاد کرتا رہا حالانکہ گندی جگہ پر مجھے تجھے یاد نہیں کرنا چاہیے تھا ایسی جگہ پر تیرا تذکرہ تیرا نام مجھے نہیں لینا چاہیے تھا لیکن ایسی جگہ پر بھی کیا کروں مجبور تھا میرا دل اندر میں تیری یادوں میں مجبور رہا اے اللہ اس پر میں معافی چاہتا ہوں تو ایمان ایک ایسی دولت ہے ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہر وقت ہر وقت ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر منٹ انسان کو ایمان پہ قائم رہنا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک منٹ کے لیے بھی اگر تو نے ایمان کا انکار کر دیا ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کا انکار کر دیا ایک منٹ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا یا ختم نبوت کا انکار کر دیا ایک منٹ کے لیے بھی تو نے میری کتابوں کا انکار کر دیا میرے فرشتوں کا انکار کر دیا دوبارہ زندہ ہونے کا ایک منٹ کے لیے صرف تو نے انکار کر دیا تو قرآن میں اللہ کہتا ہے فقد حبیتا عملو فرمایا اس ایک منٹ سے پہلے جو تیری ایمانی زندگی گزری اور اس میں جتنے تیرے اعمال خیر تھے نماز روزہ زکات حج اور جتنے اعمال صالحہ تھے اس ایک منٹ میں چونکہ تیرا ایمان چلا گیا اس ایک منٹ کے ایمان کی وجہ سے میں تیرے پہلے سارے اعمال صالحہ کو ختم کر دوں گا فقد حبی تمال میں تیرے سارے اعمال صالحہ کو ختم کر دوں اب تیری نماز شمار میں نہیں اب تیرا روزہ شمار میں نہیں اب تیری زکات شمار میں نہیں اب تیری حد تیرا حد شمار میں نہیں تجھے دوبارہ ایک نئے اسلام کے بعد نئے ایمان کے بعد نئے اعمال تجھے کرنے پڑیں گے یہ وہ ایمانی دولت ہے اللہ اس کی دعا ہمارے پاس کروا رہا ہے اح دن المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ سیدھا راستہ اے اللہ جو کیسی زبردست دعا اللہ ہم سے کروا رہا ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے پاس اور کوئی دعا نہیں کروائی اور پھر وہ دعا کروا رہا ہے جو صرف ہم گنہ گاروں کے پاس نہیں کروائی انبیاء کے پاس بھی کروائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہ سے المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرما اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نبی کے پاس تو سرات مستقیم تھا ہی پھر ان کے پاس دعا کیوں کروائی صحابہ کے پاس سرات مستقیم تھا پھر دعا کیوں کروائی اولیاء کے پاس سرات مستقیم ہے پھر دعا کیوں کروا رہا ہے اتقیہ غوث اور قطب کے پاس سرات مستقیم ہے پھر دعا کیوں کروا رہا ہے حضرات مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ایک جواب تو یہ دیا کہ اے اللہ سرات مستقیم پر ہیں اسی پر مرتے دم تک قائم رکھنا یا یو اللہ آمنو آمن اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو تو سرات مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھنا ہمارے گناہوں کی نحوست سے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے اے اللہ تو اس راہ راز سے ہمیں ہتا نہ دینا ربنا لا لاتوز قلوبنا بعد عید ہدیتنا ربنا لا بنا قلوبنا بعد عید ہدیتنا اے اللہ ہماری ہدایت کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر دے دینا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں چاہتا تو ہدایت سب کو دے سکتا تھا سب کو دے سکتا تھا قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا و لوشی نہ لات نہ کل شعی اگر میں چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا لیکن کیوں ہدایت اللہ نے سب کو نہیں دی یہ سوال اللہ کو ہمیں کرنے کا حق نہیں رہتا ہے یہ سوال ہم اللہ کو نہیں کریں گے وہ مالک ہیں وہ خالق ہیں وہ پالنہار ہیں اس نے سب کو کیوں ہدایت نہیں دی اس کی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت نہیں دی اس میں اللہ کی مصلیت اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو لاکھوں رحمتیں نازل ہو اسی لیے میرے آقا یوں کہہ کر گئے کہ تقدیر کے مسئلے میں نہ جانا ورنہ کہیں اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے تو بہت تقدیر کے مسئلے میں تو نہ جانا ورنہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیچیدہ ہو کر رہ جائے گا اور کہیں ایمان تیرے ہاتھوں سے نہ چلا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا حضرت تقدیر کی حقیقت کیا ہے تقدیر کی حقیقت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا حضرت علی نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھا دیا حضرت علی نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ اس نے کہا میں دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہوں فرمایا تیرا پاؤں ہے اور تو نہیں اٹھا سکتا فرمایا میں نہیں اٹھا سکتا ہوں صرف ایک کے اٹھانے پر قادر ہوں دوسرے کے اٹھانے پر قادر نہیں ہوں حضرت علی نے فرمایا ہادا ہوا تقدیر فرمایا بندہ اللہ نے تجھ کو کل کچھ اختیارات دیے اور کچھ اللہ کے تابے ہیں تو سو فیصد مختار بن کر کے دنیا میں نہیں آیا اگر سو فیصد مختار بن جاتا تو تو تو خدا ہونے کا دعویٰ کر لیتا رب ہونے کا دعویٰ کر لیتا اللہ ہونے کا دعویٰ کر لیتا فرمایا کچھ مختار بنایا اور کچھ اختیارات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقدیر کے مسائل میں بہت نہ الجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تقدیر کے مسئلے میں نہ جاؤ اس لیے کہ بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں اللہ کی مصلیت ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں تم نہیں جان سکتے اور جب تم نہیں نہیں جان پاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر پر اشکال کر کے تم اللہ کے منکر نہ ہو جاؤ اللہ کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں ہمارے پاس جو دعا کروائی وہ نہ دنیا منگوائی نہ دنیا کی زیب و زینت منگوائی ہمارے پاس جو دعا کروائی ہے وہ دعا ہے اہ دن سرات المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سرات مستقیم پر چلا یہی وہ سرات مستقیم ہے جس کی نبیوں کے پاس دعا کرائی اور یہ وہ سرات مستقیم ہے جس کو ایمان کہا گیا اور یہی وہ ایمان ہے جو بندے کو جنت میں لے جانے والا ہے یہی وہ ایمان ہے جو بندے کو بندیوں کو اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندیوں کو جنت میں لے جانے والا ہے یہی وہ ایمان ہے جو موت کے وقت فیصلہ کرنے والا ہے یہی وہ ایمان ہے جس کا موت کے وقت فیصلہ ہوتا ہے تو ایمان سے متعلق کہا گیا کہ ایمان وہ عمل ہے ایمان وہ عبادت ہے جو جو بلوک سے لے کر موت تک ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا ایک لمحے کے لیے بھی چھوٹتا نہیں استنجا خانے میں جاؤ تو بھی ایمان ساتھ رہے گا رات میں سوو تو بھی ایمان ساتھ رہے گا حتیٰ کہ عالم سکرات میں چل رہا ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس رخصتی کے موقع پر بھی اس کو کہا گیا من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا مرتے دم تک اس ہدایت پر اس ایمان پر اس انسان کا مطالبہ ہے کہ ایمان پر قائم دائم رہو یہی وہ ایمان ہے کہ جو ہمیں قبر میں نجات دینے والا یہی وہ ایمان ہے جس سے متعلق قبر میں سوال ہونے والا یہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں قیامت کے دن جنت میں لے جانے والی ہے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی ایک عجیب ایگزامپل دیا نبی علیہ السلاۃ وسلام اپنے صحابہ کو مثالوں سے سمجھاتے تھے مثالوں سے شریعت سمجھ میں آتی ہے مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہے مثالوں سے دین سمجھ میں آتا ہے ہمارے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ایک خادم تھے ان کا نام تھا اللہ دین بہت خدمت کیا کرتے تھے حضرت کی ایک مرتبہ حضرت سے ایک عجیب سوال کر لیا حضرت سے فرمایا کہ اللہ اے اللہ حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی کوئی بات بتاتے ہیں اور ایک اولیاء کرام علیہ اولیاء کرام بھی بات کو بتاتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جب بات کو بتاتے ہیں اور وقت کو بتاتے ہیں اسی وقت پر ہو کر رہتی ہے اولیاء کرام جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ہوتی ضرور ہیں لیکن وقت پر نہیں ہوتی آگے پیچھے ہو جاتی ہے آخر یہ فرق کیوں ہے انبیاء کرام بتاتے ہیں تو وقت پر ہوتی ہے اولیاء کرام بتاتے ہیں تو ہوتی ضرور ہیں لیکن وقت پر نہیں ہوتی آگے پیچھے ہو جاتی ہے فرمایا اس کی اس کی وجہ کیا ہے اب حضرت نے سوچا یہ عامی انسان ہے جاہل ہے علوم دین سے ناواقف ہے اس کو میں اگر قرآن اور حدیث سے سمجھانے جاؤں گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے سامنے ایک مکان تھا حضرت نے فرمایا کہ یہ مکان پیارے کتنا دور ہے فرمایا ایک ہزار قدم ہوگا فرمایا نہیں یقین کے ساتھ کہو ہزار سے کم یا زیادہ نو سو یا بارہ سو نہیں ہو سکتا فرمایا ہو سکتا ہے بارہ سو بھی ہو ہو سکتا ہے نو سو بھی ہو ہزار ایک اندازن ہے اس لیے کہ میں تو دور سے کہہ رہا ہوں میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہزار قدم ہی ہوں گے حضرت بالکل قریب پہنچ گئے بالکل قریب اب فرمایا بیٹے یہ مکان کتنا دور ہے فرمایا چار سو قدم فرمایا یقین کے ساتھ فرمایا بالکل یقین کے ساتھ چار سو قدم ہوں گے اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا فرمایا بیٹے تیرے سوال کا جواب ہو گیا انبیاء کرام اللہ سے بالکل قریب ہوتے ہیں مقام نبوت کی بنیاد پر اس لیے قریب سے دیکھ کر بولتے ہیں تو وہ چیز وقت پر ہوتی ہے اور اولیاء کرام مقام نبوت پر نہیں ہوتے تھوڑے دور ہوتے ہیں اس لیے چیز کا وقوع تو ہوتا ہے لیکن وقت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں حضرت نے مثال سے سمجھایا اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی یہی اللہ دین کا ایک اشکال حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے فرمایا حضرت یہ کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ہو سکے بندوں کو اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک ہو سکے بندوں کو اللہ والوں کے قبر کے قریب ہونا چاہیے ارے میرے بھائیو اسی لیے تو میرا نبی یوں کہہ کر گیا ترمیدی شریف کی روایت ہے فرمایا تم میں سے جو قادر ہو میرے شہر میں مرنے کا وہ میرے شہر میں مرے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے شہر میں مرے میرے شہر کی موت مانگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو وجہ ہیں بخاری شریف کی روایت ہیں اللہ سے دو دعا فرمائی اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرمانا شہادت کی موت عطا فرمانا اور دوسری دعا فرمائی اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرمانا دو دعائیں مانگی اللہ نے دونوں کو قبول فرمایا دونوں کو قبول فرما کر شہادت کی موت بھی عطا فرمائی ابو لول مجوسی نے فجر کی نماز میں حضرت کو مار دیا آپ کی شہادت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلاط وسلام کے شہر کی موت بھی عطا فرمائی لیکن حضرت عمر کا ذرا نام آیا تمہیں ایک بات عجیب بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر کو جب نیزہ لگا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا ایک طرف سلا دیا اور سب سے کہا پہلے اپنی نماز پوری کرو عبد الرحمان خود امام بن گئے پہلی رکعت میں نا فلک پڑھ لی دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی مختصر سورت فجر کی نماز میں پڑھائی اور امت کی نماز کو ختم کر دیا اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا مکان پہ لے گئے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کس نے مارا مجھے کس نے مارا فرمایا کہ ابو لولو مجوسی نے جو مغیرہ شعبہ کا غلام ہے اس نے مارا تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے میں میرے کوئی مومن بھائی کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا ورنہ میرا مومن بھائی کہیں جہنم میں نہ چلا جاتا اس کے بعد اب جو چیز ڈالتے ہیں نکل جاتی ہے جو چیز ڈالتے ہیں نکل جاتی ہے تین دن گزر چکے تین راتیں گزر چکی جتنی چیزیں ڈالتے پیٹ سے نکل جاتی ہے یقین ہو گیا دنیا سے رخصت ہونا ہے ایک نوجوان دیہاتی آدمی نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا آپ کی بڑی تعریف کرنے لگا اور یوں کہا حضرت آپ تو فلاں ہیں فلاں ہیں امیر المؤمنین ہیں اللہ کے نبی اس عالم میں رخصت ہوئے کہ آپ سے راضی تھے اور آپ حضرت سے راضی تھے اور آپ سے شریعت کی اتنی اشاعت ہوئی دین کی اتنی اشاعت ہوئی نہ معلوم کتنی تعریف کی اور فرمایا آپ تو اشر مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو جنت کی بشارت سنائی ہے آپ تو جیسے ہی دنیا سے جائیں گے آپ کے لیے جنت تیار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رو رہے زارو پھول نہیں گئے ہم تو دو نماز پڑھتے ہیں اور میری تعریف کر دیتے تو ہم پھول جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہم سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہم سے بڑا غوث اور قطب کوئی نہیں ارے میرے بھائیو جس دن اللہ ہمارے بھیدوں کو کھولے گا یو قوتم ولا ناصر میرے راز جس دن کھولیں گے اور یہ یہ دامن جس دن اللہ اٹھائے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدے پر سوار تھے پسو فترا ادن کشف الغبار ہو مارو افرس رجلی کا ہم ہی جب قبر کی مٹی اڑے گی تب پتا چلے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدے پر سوار تھے اپنی عبادتوں سے کبھی نازا نہ ہو جاؤ اپنی عبادتوں سے کبھی نازا نہ ہو جاؤ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ناز کو پسند نہیں کرتا نیاز کو پسند کرتا ہے جھکنے کو پسند کرتا ہے آجزی کو پسند کرتا ہے فنائیت کو پسند کرتا ہے مٹانے کو اللہ کے سامنے پسند کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جا رہی ہے زارو قطار رو رہے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں اور اور اور جو ہیں بہت زیادہ ہچکیاں بن گئے حضرت کی اپنے آپ پر قابو پایا اور پھر اس نوجوان سے کہا بیٹے میری تعریف نہ کرو بیٹے میری تعریف نہ کرو میری تعریف نہ کرو فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں بخاری شریف کے جو الفاظ امام نے نقل فرمائے فرمایا لا لی ولا علیہ حضرت عمر کا جملہ لا لی ولا علیہ میں تو بیٹے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دیں لیکن کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے اللہ اکبر میری پکڑ نہ کرے اللہ میری پکڑ نہ کرے جس کو اشر مبشرہ میں سے کہا گیا جس کو جنت کی بشارت اس زمین پر دی گئی اور فرمایا میرا عمر جنتی ہے وہ یوں کہہ رہا ہے اللہ میری پکڑ نہ کرے کتنا ڈر رہا ہے اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے اس کے خوف اور خشیت کا عالم عمر کا فرمایا میری حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے گا ایک کتا بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے گا یہ راتوں میں رونے والے یہ راتوں میں رونے والے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے اور ہم اپنی لفاظی میں اپنے آپ کو برائی میں مبتلا کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ عمر وہ عمر یوں کہہ رہا ہے لالی ولا علیہ میرے پیارے میری تعریف نہ کر اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے اللہ میری پکڑ نہ کریں اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹے ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ اور یوں کہو کہ عمر اپنے نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے اگر اجازت ہو تو عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی اس لیے کہ میرے شوہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ہیں صدیق اکبر تیسرا میں چاہتی تھی کہ میں دفن ہو جاؤں لیکن میں اپنے اوپر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں اور حضرت امیر المؤمنین کو اجازت دیتی ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر کے بتایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی حضرت عمر نے فرمایا ممکن ہے میں زندہ ہوں اس لیے شاید مارے شرم کے اجازت دے دی ہو اس لیے میں جب مر جاؤں تو پھر میرا جنازہ لے کر چلنا باہر رکھنا اور پھر پوچھنا کہ عمر آیا ہے امیر المومنین نہ بولنا عمر عبد الخطاب آیا ہے عمر عبد الخطاب آیا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے حضرت عائشہ سے اگر اجازت ہو تو اس میں دفن کریں ورنہ تو عام بقی غرقد میں دفن کر دیا جائے جب جنازہ لے کر چلے ہیں باہر رکھا اور پھر فرمایا عمر عبد الخطاب اجازت مانگ رہا ہے حضرت عائشہ نے پھر فرمایا روتے ہوئے کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں امیر المؤمنین کو یہ جگہ دے رہی ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوئے عمر نے دو دعا کی تھی اللہ سے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے تیرے دیہات تیرے نبی کے دیار کی موت عطا فرما تیسری تیسری فضیلت اور تیسرا مقام اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا شہادت کی موت بھی ملی اور ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی ملا اور تیسرے نمبر پر نبی کے قدموں میں جگہ بھی مل گئی یہ اللہ نے عنایت فرمائی کہ نبی کے قدموں میں جگہ نصیب ہوئی تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں ہدایت وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ جب عطا فرما دے ہدایت وہ چیز ہے جس کی ہمارے پاس دعا کروائی گئی تو اللہ دین نے حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال فرمایا فرمایا کہ حضرت میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما کر گئے ہیں کہ جب تک ہو سکے بندوں کو اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے یہ کیوں فرمایا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا عامی انسان ہے میں اس کو یہ حدیث کیسے سمجھاؤں تو وہ اللہ دین ایک مرتبہ پنکھا دار رہے تھے حضرت کو ہاتھ پنکھا جو ہے وہ حضرت کو دار رہے تھے تھوڑی دیر وہ پنکھا ڈالتے رہے حضرت نے فرمایا بیٹے یہ پنکھا تم کس کو دار رہے ہو فرمایا آپ کو حضرت میں دار رہا ہوں فرمایا یہ میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی تو ہوا لگتی ہے یا نہیں لگتی فرمایا ہاں ہوا سب کو لگتی ہوگی لیکن اصل مقصود تو آپ ہیں میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں باقی ہوا سب کو لگ رہی ہے ضمن حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہتر تیرا جواب ہو گیا فرمایا کیسے حضرت کس سوال کا جواب فرمایا تو نے جو مجھ سے یوں پوچھا تھا نا کہ اللہ کے حبیب یہ کیوں فرماتے ہیں کہ جب تک ہو سکے اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے فرمایا اللہ کے حبیب نے اس لیے فرمایا کہ جب اللہ والوں کے قبر کے قریب ہم دفن ہوتے ہیں تو جب اللہ کی رحمتیں اللہ والوں پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والے پر بھی کچھ چیتے پڑ جایا کرتے ہیں قریب میں سونے والوں پر بھی کچھ ہوائیں لگ جاتی ہے جیسے میرے پاس بیٹھنے والوں کو ہوا لگ رہی ہے اسی طرح اللہ والوں کے پاس سونے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہوائیں لگتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے ایک عجیب مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی شریعت کی مثال اپنے دین کی مثال فرمایا میں جس شریعت اور جس دین کو لے کر کے آیا ہوں مثال ہے فرمایا میں جس شریعت اور میں جس دین کو لے کر کے آیا ہوں مسلی و مسل ماباسنی اللہ بالعلم والہدا کا مسل غیسن غی بخاری شریف کی روایت ہے مسلی و مسل ماباسنی اللہ بالعلم والہدا کا مسل غیسن غی فرمایا میں جس علم و ہدایت کو لے کر میں جس ایمان کو لے کر میں جس ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح ہے بارش کے پانی سے مثال دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعلم والہدا ہدایت کی مثال بارش کے پانی سے رین کے پا رین سے اور بارش کے پانی سے مثال دے رہے ہیں حضرات محدثین اس مثال پر اتنا لکھ رہے ہیں اتنا لکھ رہے ہیں اللہ اکبر اتنا کھولا ہے اس روایت کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی مثال پانی سے کیوں دی بارش کے پانی سے کیوں دی فرمایا اس لیے بارش کے پانی سے مثال دی کہ جیسے پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ظاہری پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ظاہری پانی کے بغیر تمہارا ظاہری جسم زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح میری ہدایت کے پانی کے بغیر تمہاری روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی نیز اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں یہ تیسری مثال یہ جو دوسری مثال میں دے رہا ہوں یہ حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے فرمایا دنیا بھر کی چیزیں کھا لو اور پی لو لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجتی ہے دنیا بھر کی چیزیں دسترخان پر آپ نے کوک بھی پی لیا دسترخان پر آپ نے سیون اپ بھی پی لیا دسترخوان پر آپ نے کولڈ ڈرنک بھی پی لیا دسترخان پر آپ نے نہ معلوم آئس کریم اور فلا اور فلا سب کچھ پی لیا اور کھا لیا لیکن اخیر میں کہتے پانی لاؤ بھائی تم نے ابھی تو کوک پیا ابھی تو فلا پیا ابھی تو فلا پیا ابھی آئس کریم کھائی اور تم پھر پانی مانگ رہے آپ کہتے ہیں بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجتی ہے حضرت جی مولیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح دنیا بھر کی چیزیں کھا لو اور پی لو ظاہری پیاس پانی سے بجھتی ہے اسی طرح اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا بھر کی چیزوں کو حاصل کر لینا انجینئر بن جانا ڈاکٹر بن جانا لائر بن جانا اور دنیا بھر کی چیزوں کو حاصل کر لینا لیکن تمہارے روح کی پیاس تو اللہ کی شریعت ہی سے بجھنے والی ہے اس ہدایت ہی سے بجھنے والی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کی مثال یہ پانی سے دی مسلی و ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا الہدا کم اثل میں جس شریعت کو لے کر میں جس ہدایت کو لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش کا پانی بارش کا پانی تمہارے لیے ہر وقت ضروری ہے اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح میری شریعت کے بغیر بھی انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا تیری روح کی حیات تیرے روح کو زندہ رکھنے کے لیے تجھے میری شریعت کی قدم قدم پر ضرورت ہوگی لیکن افسوس ہم مر رہے ہیں اس حسن پر جو برہاپے سے ختم ہونے والا ہے ہم مر رہے ہیں اس زندگی پر جو موت سے ختم ہونے والی ہے ہم مر رہے ہیں ان خوشیوں پر جس کو تھوڑی دیر میں غم بدلنے والا ہے ہم مر رہے ہیں دنیا کی ان چیزوں پر جو ذرا سے حالات سے بدلنے والی ہیں ہم اس پر تو مر رہے ہیں اور ہماری ہدایتیں ضائع ہو گئی لیکن ہمیں اس پر کوئی رونا نہیں آ رہا ہے ہماری زندگیوں سے ہدایتیں نکل گئی نمازوں کی محبت نکل گئی اللہ کے ذکر کی لذتیں نکل گئی اللہ کی یادوں کی لذتیں نکل گئی سجدوں کا سرور ختم ہو گیا ہم تو اللہ کو ایسے بھول گئے کہ سبحان ربی العلیٰ پڑھتے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے سجدے میں ایک تپڑے کار ہے تپڑے کار جو چل رہا ہے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین بس ایک کار ہے ایک سیدھی ہے جو چل رہی ہے باقی اللہ ذہنوں میں نہیں ہے اللہ روح میں نہیں ہے اللہ دل میں نہیں ہے بس سجدے میں گئے کار کی طرح سبحان ربی پل پلیاں ہم تو اللہ کو ایسے بھولے ارے بھائی بھولنا یاد آوے تو بھی اس کو یاد آنا کہتے ہیں ہم تو بھولنا بھی بھول گئے ہیں ہم تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کوئی چیز بھولے ہوئے ہیں ہم اپنے اللہ کو بھول گئے نہ رکو میں یاد نہ سستوں میں یاد حضرت ایوب علیہ السلاۃ وسلام کی بیماری اللہ اکبر دنیا جانتی ہے انی مسنی وانت ارحم الراحمین بیماری پورا بدن چھنی ہو چکا ہے پورا بدن بیماری میں چھنی ہو چکا حضرت ایوب علیہ سلا وسلام کا بعض موضوع روایت ہے اگرچہ موضوع روایت بعض لوگوں نے نقل کر دی ایوب علیہ السلام کے باب میں فرمایا کیڑے اتنے پڑ گئے اتنے پڑ گئے کہ حالانکہ یہ کیروں کی روایت علماء نے موضوع لکھی ہے لیکن بہرحال میں اس کو نقل کرتا ہوں صرف موضوع روایت کو کہ کیڑے پڑ گئے ایک مرتبہ کیڑا نیچے گر گیا تو حضرت نے اٹھا کر کے اپنے اوپر رکھا اور یہ فرمایا کہ تیری غذا تو یہاں ہے اگرچہ کیڑے نہیں پڑے تھے لیکن یہ ضرور ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے حضرت بہت شدید بیمار اٹھارہ سال تک بیماری میں گزرے ہیں آپ کی اٹھارہ سال تک امت آپ کی امت جو ہے وہ آپ سے گھن کرنے لگی تھی ایسے شدید بیمار ایوب السلام تو وسلام شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب انی مسنی الضر کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی یہ نہیں کہا بہت بیمار ہوں اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو یہ میری بیماری کو دور کرنے والا ہے دعا کر رہے ہیں اٹھارہ سال کے بعد حق تعالی شانہ نے شفا عطا فرمائی جبریل امین نے آ کر کے پھوک ماری بدن صاف ہو گیا بالکل یہ ایک امتحان تھا ایوب علیہ السلام کا ایک امتحان تھا اس امتحان میں ابرا ایوب کامیاب ہو گئے ایسے کامیاب کہ ایک حرف شکایت اپنی زبان سے نہیں نکالا الحمد للہ الحمد للہ میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بہت بڑا دمبل یہاں نکلا ہوا تھا علماء نے لکھا ہے سولہ سال تک ایک ہی پہلو پر سوئے دوسرے پہلو پر نہیں سو سکتے تھے کوئی پوچھتا تھا حضرت کیسے ہیں فرمایا الحمد بہت اچھا ہوں حضرت اتنی شدید تکلیف فرمایا میرا اللہ اس سے بھی بری حالت میں رکھ سکتا تھا ایوب علیہ سلاۃ وسلام جبریل کی پھوک اچھے ہو گئے ایک روایت کے مطابق پانی ڈالا اور اچھے ہو گئے اب غسل کر رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ایک دوسرا امتحان آیا دوسرا امتحان اللہ نے کیا لیا بدن صاف ہو گیا غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے کرتے اللہ نے سونا کے گنیا اور سونے کے سکے گرانے شروع کیے ایوب علیہ السلام اس کو چن رہے ہیں غسل کرتے کرتے وہ سونے کی جو بارش ہو رہی تھی حضرت اس کو چن رہے ہیں بخاری شریف میں روایت ہیں اور چن کر کے دامن میں جمع کر رہے ہیں تو اللہ نے پیغام بھیجا فرمایا ایوب اتنی بڑی بیماری سے نجات دے دی اب بھی اس کو چن رہے ہیں اس کو بھی لے رہے ہیں تو جواب سنیے ایوب علیہ السلام کا اے اللہ یہ تیرا عاجز فقیر غریب اور محتاج بندہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے تجھ سے بے نیاز اسی لیے تو کھانے کے بعد ہم کو ایک دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ الحمد للہ کفانہ اے اللہ تو نے ہم کو کھانا کھلایا جو مجھے کافی تو ہو گیا لیکن اے اللہ میں اس کو آخری کھانا نہیں سمجھ رہا ہوں میں اس کا محتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں میں میں دوبارہ جو ہے اس کھانے کا محتاج ہوں کہ اللہ شام کو بھی تو مجھے روتی عطا کرنا صبح کو بھی تو مجھے روتی عطا کرنا تو یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم کو سکھائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جائے تو ایوب علیہ سلاۃ وسلام جب اچھے ہو گئے کسی نے پوچھا حضرت بیماریوں کے دن اچھے تھے یا ابھی کے دن حضرت نے فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے کیا فرما رہے ہم ہوتے تو نہ معلوم کیا کہہ دیتے ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیماری کے دن میرے لیے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے وہ لذت ابھی نہیں آ رہی ہے فرمایا واہ اللہ اللہ تم بیماری کے دنوں کو یاد کر رہے ہو اتنے بیمار تھی اور ان دنوں کو یاد کر رہے ہو فرمایا ہاں میرا اللہ روزانہ میری خبر پوچھتا تھا اور یوں کہتا تھا ایوب کیسے ہو جب وہ اللہ اس خبر کو پوچھتا تھا میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا وہ خبر پوچھنا چھوٹ گیا جو لذتیں آتی تھی وہ لذتیں ختم ہو گئی آج ہماری وہ لذتیں اللہ کی یادوں کی ختم ہو چکی ہے ہمیں اللہ کہنے میں کوئی لذت نہیں آ رہی ہے ہمیں سبحان اللہ میں کوئی لذت نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دنیا بھر کی چیزوں کو مانگا لیکن اللہ سے ہدایت نہیں مانگی اللہ سے اس کی محبت نہیں مانگی اللہ سے محبت مانگے اللہ کی محبت مانگے اے اللہ تیری محبت ہمیں عطا فرما دے ہمارے قلوب کو تیری محبت سے بھر دے ہمیں ہدایت پر تادم حیات قائم رکھ ہمیں ایمان پر تادم حیات قائم رکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تو ایمان اور ہدایت کو ہم سے سلب نہ کر لینا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کیسے جاتا ہے ہدایت کیسے چلی جاتی ہے ایمان کیسے چلا جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر عجیزی میں فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کو آہستہ آہستہ مستحبات سے دور کرتا ہے مستحب چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے یہ سوچتا ہے مستحب ہی تو ہے کوئی حرض نہیں مستحب ہی تو ہے فرمایا جب مستحب چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان پھر سنتیں چھڑواتا ہے سنتیں چھوڑنے لگتا ہے آج دو سنت کل پرسوں تین سنت چار دن کے بعد چار سنتیں آہستہ آہستہ سنتیں زندگی سے غائب ہونے لگتی ہے پھر پہلے تو مستحبی چھوڑ رہا تھا نوابل کو چھوڑ رہا تھا اب تو نماز سے پہلے کی سنت بھی چھوڑنے لگا نماز کے بعد کی سنتیں بھی چھوڑنے لگا اب جب سنتوں کے چھوڑنے کا عادی بن گیا تو شیطان آہستہ آہستہ واجبات کو چھڑواتا ہے واجبات چھوتنے لگتے ہیں جب واجبات چھوڑنے کا عادی بن گیا تو آہستہ آہستہ شیطان فرائض کو چھڑواتا ہے اب ایک نماز چھوتی دوسری چھوتی تیسری چھوتی جب فرائض کو چھوڑنے کا عادی بن گیا اور اس کی زندگی فرض کو چھوڑنے والی بن گئی تو شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں اب خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے ایمان کو اللہ نہ کھینچ لے اس کے پاس ایمان کو سلب نہ کر لے اس کے پاس یہ ہیں ہدایت کے جانے کے یہ وہ طریق ہیں ایمان کے ختم ہونے کے یہ وہ طریق ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگے اس عدیم شان صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو دعا کروائی وہ یہ دعا ہے اللہ دن سرات المستقیم اے اللہ تو ہمیں سرات مستقیم پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرات مستقیم مانگنے کی اور مرتے دم تک سرات مستقیم پر باقی رہنے کی اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ سیرت سرات مستقیم اللہ تعالیٰ سے بار بار مطالبہ کرنے کی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے وصلی صلی اللہ علیہ نبی الکریم اللہ حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وسلات وسلام علی سیدیاء ونمر سلیم ولی و اسحابی و اطبائی و ازوادی ودریاتی اجمائین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین کا ناب کا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اے اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستے سیدھا راستہ بتا دے اور سیدھے راستے پر ہم سب کو قائم اور دائم فرما دے اح دن سرات المستقیم اح دن سرات المستقیم اللہ اس راستے پر چلا دے جس پر تو نے امبیا کو چلایا تھا جس جس پر تو نے صدیقین کو چلایا تھا جس پر تو نے شہداء کو چلایا ہے جس پر تو نے صالحین کو چلایا ہے اے اللہ ہم تمام کو ان راستوں پر چلا دے اے اللہ ان راستوں سے ہماری حفاظت فرما جن راستوں پر چلنے سے تو غصے ہو جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے تو غضب میں آ جاتا ہے اے اللہ ان راستوں سے ہماری حفاظت فرما جو ضلالت اور گمراہیوں والے راستے ہیں جو تیری ناراضگی والے راستے ہیں اے اللہ ہم تمام کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اے اللہ ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اے اللہ ہم نے ایئر کنڈیشنوں میں سو کر کے دیکھ لیا اے اللہ ہم نے نرم نرم گدوں پر سو کر کے دیکھ لیا اے اللہ ہم نے سونا اور چاندی کی دنیا میں رہ کر دیکھ لیا اے اللہ اللہ ہم نے شاندار مکانوں میں رہ کر دیکھ لیا اللہ ان میں سے کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی ان میں سے کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی ہے اللہ سکون تو تیری یادوں میں ملتی ہے سکون تیرے ذکر میں اور تیری یادوں میں ملتا ہے اللہ تو ہمیں اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے ہمیں اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے ہدایت والے راستے پر ہم سب کو ڈال دے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرما ہمارے بیوی بچوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تمام بندوں اور تمام بندیوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما غلط راستوں سے اللہ گمراہی والے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے ضلالت سے گمراہیوں سے اور غلط صحبتوں سے غلط دوستیوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی ہمارے اہل ویال کی ہمارے بیوی بچوں کی تمام مسلمان کے اہل ویال کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے مقروضوں کے طرز کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اللہ دنیا میں مسلمان بہت سی جگہوں پر پریشان حال ہیں مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں اللہ العالمین ان سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا اللہ اگر تو نے ان کے قلوب پر کفر کا محل لگا دیا ہے تو مولا پھر اپنے قہر کا اظہار فرما دے اپنے غضب کا اظہار فرما دے اپنے قہر کا اظہار فرما دے اپنے غضب کا اظہار فرما دے العالمین اللہ آپ نے ہم کو کن کے حوالے کر دیے ہیں مولا ان کو کن کے حوالے کر دیے ہیں جنہوں نے لاکھوں اور ہزاروں لاشوں کے اوپر اپنی کرسیوں کو رکھا ہے اے اللہ آپ نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا ہے العالمین جو ہمارے جوان بچیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں جو ہمارے جوانوں کو ختم کر رہے ہیں جو ہمارے برہوں کی داریوں کو نوچ رہے ہیں مولا ہمیں کوئی ابو بکر جیسا امیر دے دے ہمیں کوئی ابو بکر جیسا امیر دے دے اللہ ہمیں کوئی عمر جیسا امیر دے دے جو ایک کتے کے بھوکے مرنے پر بھی رویا کرتا تھا اللہ ہمیں عثمان جیسا امیر دے دے جو ہماری بچیوں کے اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ ڈال دے اور پوری دنیا میں حیا کو عام اور تام فرما دے اللہ ہمیں کوئی علی جیسا امیر عطا فرما دے اللہ تج سے مانگنے کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا ہے تو ہی ایک ذات ہے جو کام کو بنانے والی ہے اے اللہ تو ہم سب کے کاموں کو بنا دے ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما دے ہمارے نماز روزہ تراوی اللہ جو کچھ توتی پھوتی عبادتیں ہو رہی ہے آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم یا رحم اللہ